حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے یعنی موجودہ آبار علی اہل شام کے لیے لیے اہل نجد کے کے قرن المنازل مقامات متعین فرمائے تھے اور مجھے یہ خبر بھی پہنچی ہے کہ آپ نے اہل یمن کے لیے یلم لم متعین کیا تھا سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار سات سو سینتیس